حبلہ بن سہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخوان پر دو دو کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو نواسی